حج حج کی حقیقت قربانی ہے حج کے لیے آدمی سفر کرتا ہے جو وقت کی قربانی ہے اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے جو مال کی قربانی ہے جانور زباہ کرتا ہے جو جان کی قربانی ہے سعی و طواف کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی توجیحات کو ہر طرف سے سمیٹ کر صرف ایک اللہ کے لیے وقف کر دے گا وہ کون سا خدائی مشن ہے جس میں مومن کو یہ تمام قربانیاں دینی ہیں وہ ہے دنیا میں اللہ کے نام کا چرچا کرنا فَإِذَا قد مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللہ كَذِكْرِكُمْ کم آبا اکم و و اشد صورت البقرہ آیت دو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل جمار و سعید بین صفا والمروہ الذکر ذکر اللہ بحوالہ مشکات کتاب المناسک یعنی رمی جمار اور صفا و مروا کے درمیان سعی کو اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے حج کا یہ پیغام ہم کو دائی اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی صورت میں دیا جاتا ہے آپ نے اپنی ساری زندگی خدائی مشن کے لیے وقف کر دی آپ نے اپنی ساری زندگی خدائی مشن کے لیے وقف کر دی تھی جس کی آخری حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی اس راہ میں قربان کر دیا حج کا ہر عمل ہم کو اسی دائی اعظم اعظم کی زندگی یاد دلاتا ہے خفو الاکم البیکم ابیکم ابراہیم مشکاب کتاب المناسک اپنے مشاعر یعنی مقامات حج پر ٹھہرو کیونکہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ایک وراثت کے وارث ہو حضرت ابراہیم جن کی زندگی سراپا دعوت تھی کی دعوتی زندگی کے بعض تاریخی مراحل کو علامتی طور پر دہرا کر حاجی اپنے خدا سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کو اسی طرح دعوت حق اور اشاعت دین کے لیے وقف کر دے گا اور اس پر ہر حال میں قائم رہے گا خواہ اس راہ میں اس پر وہ تمام مراحل کیوں نہ گزر جائیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اس راہ میں گزرے سال رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مال حاج قال شیت الطفل الفقام آخر فقال یا رسول اللہ ای الحج افضل قال الحج وس صبح باہوالا مشکات کتاب المناسک ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حاجی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا پراگندہ بال اور بودار پھر دوسرا شخص اٹھا اور پوچھا اے خدا کے رسول کون سا حج افضل ہے آپ نے فرمایا غبار آلود ہونا اور خون بہانا دوسرے لفظوں میں حج کی بے ترتیب زندگی اور اس کے مجنونانہ اعمال محض بے روح مراسم نہیں ہیں جن کا آدمی کی اصل زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو یہ دراصل مقصدی دیوانگی کی تصویر اور اس راہ میں جان کی قربانی کی حد تک جانے کے عزم کا مظاہرہ ہے حج کے مناسق و مراسم کی شکل میں بندہ گویا اپنے آپ کو آخری طور پر اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے حج کا سفر اس کے لیے وقت اور مال کی قربانی کے ہم معنی ہے احرام باندھنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ ضروری احتیاجات کے سوا ہر چیز سے دستکش ہو گیا ہے طواف اور سعی اپنے آپ کو ہماتن رب کعبہ کے لیے وف کر دینے کی تصویر ہے رمی جمار اس بات کا مظاہرہ ہے کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ اس کا رویہ مصالحت اور تعاون کا نہیں ہوگا بلکہ اختلاف اور تصادم کا ہوگا جانور کی قربانی اپنے رب کے لیے فداکاری و جاں پساری کا عہد ہے عرفات کے میدان میں قیام میدان حشر میں سارے انسانوں کے خدا کے حضور جمع ہونے کی تمثیل ہے اس طرح حج کے مختلف اعمال کے ذریعے بندے کو فدائیت قربانی اور خدا اور آخرت کے آخرت کے احتجار کا سبق دے دیا جاتا ہے اور اس کے اندر اپنے مولا سے وہ عشق پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی مرضی پورے کرنے کے پوری کرنے کے لیے دیوانہ وار اس کی راہ میں چل پڑے اسلام کے چاروں عبادتی ارکان چار مختلف پہلوؤں سے ایک ہی مشترک کیفیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں اور وہ یہ کہ انسان کا رخ ہماتن اپنے خالق کی طرف ہو جائے اور وہ اس کی مرضی پورے کرنے کے سوا اپنی زندگی کا کوئی اور مقصد نہ سمجھے روزہ اس کیفیت کی طبعی حاجات کے ڈھانچے میں انجام دیتا ہے نماز اس کو اعضا و جوارح کے واسطے سے بروئے کار لاتی ہے زکوٰۃ میں یہی مقصد مالیات کے پہلو سے حاصل کیا جاتا ہے اور حج کی عبادت میں یہی مطلوب کیفیت اسلامی تاریخ کے سانچے میں گزار کر حاصل کی جاتی ہے حج کی عبادت کا بہت گہرا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہے آپ قدیم عراق عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے آپ کا باپ بت خانہ کا سردار تھا آپ نے بتوں کو توڑا آپ نے باپ پر تنقید کی بادشاہ کے سامنے حق کا اعلان کیا قوم کو اس کی گمراہی سے آگاہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ سب آپ کے دشمن ہو گئے آپ کو گھر بار چھوڑنا پڑا آپ اپنی بیوی سارا اور اپنے بھتیجے لوت کو لے کر وطن سے نکل کر کھڑے ہوئے مگر حق کی تبلیغ کرنا آپ نے نہیں چھوڑا بلکہ جو تبلیغ تبلیغی کام پہلے شہر ار تک محدود تھا اس کو اب آپ نے بین الاقوامی سطح پر کرنے کا نظام بنایا آپ نے اپنے بھتیجے لوت کو سادوم شہر ار تک محدود تھا آپ نے اپنے بھتیجے لوت کو سادوم کے علاقے میں مبلغ بنا کر بٹھایا یہ وہ علاقہ تھا جس کو آج کل شرق اردن کہا جاتا ہے اپنے چھوٹے لڑکے اسحاق کو اسی مقصد کے خاطر قرآن کے علاقے میں آباد کیا جو اب فلسطین کے نام سے مشہور ہے بڑے لڑکے اسماعیل کو حجاز میں مکے کے مقام پر متعین کیا مکہ میں آپ نے ایک مرکز اسلام بیت اللہ کی تعمیر کی اور خدا سے دعا کی کہ میں نے اس وادی غیر زی ذرا میں اپنی اولاد کو لا کر تیرے دین کے لیے بسا دیا ہے تو ان کی نسل سے ایک نبی پیدا کر جو لوگوں کو حق سے آگاہ کرے بہوالہ صورت البقرہ آیت ایک سو انتیس اسی دعائے ابراہیمی کے نتیجے میں آپ کی نسل کی اسماعیلی شاخ میں پیغمبر آخر الزما پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کو ایک سو پچہتر سال کی عمر ملی ار سے لے کر مکے تک آپ کی دعوتی زندگی تقریباً ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہے اس دعوتی زندگی میں جو مختلف مراحل پیش آئے انہی کو مختصر مدت میں علامتی طور پر دہرانے کا دوسرا نام حج ہے سفر کر کے مرکز اسلام میں پہنچنا بیت اللہ کا طواف صفا و مروہ کے درمیان سعی مینا کے لیے روانگی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا مزدلفہ میں رات گزارنا جمرات میں کنکریاں مارنا مینا میں قربانی کرنا یہ سب کیا ہے یہ سب حضرت حضرت ابراہیم کی دعوتی زندگی کی کے تاریخی مراحل ہیں جن کو ہم تربیتی طور پر دہراتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے مسلمانوں پر فرض کر دیا کہ وہ ان واقعات کو دہرا کر عہد دعوت کی تجدید کریں وہ فتح نہ ہو عظیم و ترکنا علیہ فل آخرین صورت الصافات آیت ایک سو سات اور آٹھ اور اس کے عوض میں دی ہم نے ایک بڑی قربانی اور باقی رکھا ہم نے اس کو پیچھے آنے والوں میں قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم جب ہر قسم کے امتحان میں پورے اترے اور ہر حال میں دعوت حق کے مشن پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں وہ فیصلہ کر دیا جو علم الہی میں پہلے سے مقدر تھا وہ ادب طالیٰ ابراہیم اور ابو بالکلم فاطم مہمہ قال انی جائل کا لناسی اماما صورت البقرہ آیت ایک سو چوبیس جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا خدا نے کہا میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں امامت سے مراد کوئی سیاسی اقتدار نہیں تھا بلکہ آپ کو اس منصب پر فائز کرنا تھا کہ آپ کے ذریعے خدا کا پیغام ہدایت اس کے بندوں تک پہنچے قرآن میں ایک جگہ ابراہیم لوت اسحاق یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے ارشاد ہوا ہے و جالنا ہم اما یہدون بے امرنا و اوحینا فعل الخیرات صورت الانبیاء آیت تریہتر ان کو ہم نے امام بنایا وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ بتاتے تھے اور ہم نے ان کو نیکی کے کاموں کا حکم دیا یہ امامت جس کا دوسرا نام پیغمبری ہے حضرت ابراہیم کے بعد آپ کے نسل میں مسلسل جاری رہے ابتدان آپ کے بیٹے اسحاق کی نسل میں پیغمبر آتے رہے اور لوگوں کو خدا کی مرضی سے باخبر کرتے رہے اس سلسلے کی آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ تھے اس کے بعد حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کے خاندان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی آپ کے بعد پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور دین کو محفوظ اور مکمل کر کے اس کو امت محمدی کے سپرد کر دیا گیا اور امت محمدی کی یہ ذمہ داری قرار پائی کہ وہ قیامت تک خدا کے بندوں کو خدا کی مرضی سے آگاہ کرتی رہے حضرت ابراہیم کو جو صحیفے دیے گئے ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے ام لم با بانی صحف موسا و ابراہیم الدی وفا اللہ تذر و ازرا وزرا اخرا لا تذرو ذرا و ذر اخرا وزرا اخرا و و انسان اللاماسا و انسا الاوفا و ان الا ربہ المنتحا صورت النظم آیت چھتیس سے بیالیس تک کیا اس کو خبر نہیں جو موسا کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے احکام کی پوری بجاوری کی وہ یہ کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لے سکتا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور یہ کہ انسان کی سعی دیکھی جائے گی پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ سب کو تیرے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے اللہ تعالی کی نظر میں یہی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس لیے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ ہر قیمت پر انسان کو اس حقیقت سے باخبر کر دیں اور جب ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ بن مریم سے اور ہم نے ان سے خوب پختہ عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے اور منکرین کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے و ادا نبی نہ منہ ہوں و من کا و من ہوں و ابراہیم و موسا و عیسیٰ و عیسیٰ بن مریم و اخد من ہم خن غلیزہ لیس الصادقین ان صدق صدق و و عدل کافرین اذابن علیماں بہوالا صورت احزاب آیت سات اور آٹھ دعائے ابراہیمی بہوالا البقرہ ایک سو انتیس کے نتیجے میں پیغمبر آخر الزما کی بحثت اسی غرض سے ہوئی آپ کو عربی قرآن دیا گیا اور آپ کی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ آپ مکہ اور عرب کے دوسرے باشندوں کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیں اور ہم نے اسی طرح عربی قرآن تمہارے اوپر نازل کیا تاکہ تم مکے والوں کو اور اس پاس کے اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرا دو اور انہیں جمع ہونے کے دن سے ہوشیار کر دو جس کے آنے میں شک نہیں اس دن ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور ایک دوزخ میں کدال کا قرآن الْجَمْعَ لَا رَيْبَ بفی فریقم فل الْجَنَّةِ و فریق السَّعِيرِ بحوالہ صورت شرا آیت سات اور آٹھ اہل عرب کو براہ راست ان کی اپنی زبان میں قرآن دیا گیا اور بقایا قومیں جو ایمان لا کر ان سے ملحق ہو گئی ہوتی گئیں بتوا ان کے ساتھ شریک ہو گئیں رسول ہی کتاب وحکم و ان قانو من قبل لفی مبین و آخرین منہم لما یلحقو یلحقو بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا واللہ ذو فضل العظیم وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ان دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے اور وہ زبردست حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے بہوالا سورت الجمہ آیت تین اور چار تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم نے جو تو دعا کی تھی اس کا ایک حصہ یہ تھا فجال افعدت من الناس تحول ابراہیم آیت سائنتیس یعنی تو اس جگہ کو خدا پرستوں کا مرکز بنا دے چنانچہ حضرت ابراہیم کے زمانے ہی میں مشیت الہی نے یہ طے کر دیا تھا کہ مکہ ملت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع گاہ اور دعوت اسلام کا عالمی مرکز ہوگا بالحج صورت الحج آیت ستائیس کی تفسیر کے تحت ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب مکے میں بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ خدا نے تمہارے لیے ایک مرکز مقرر کیا ہے بس وہاں آؤ اس مرکز میں جمع ہونے کا مقصد وہی تھا جو رسول کا مقصد ہوتا ہے یا یو الناس ان ربکم قد تخذ بیتن فحج ان اول بیت بیت الودی الناس للذی ببکت مبارکوں وحدل للعالمین یقیناً وہ گھر جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے وہ برکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کو راہ دکھانے والا ہے سورت عال عمران آیت چھیانو اس مقصد کے لیے کعبہ کو تمام مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا ادا جال بیت مسابت الناسی و امنا اور ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ بنا دیا اور جائے امن قرار دیا صورت البقرا آیت ایک سو پچیس کعبے کی اسی مرکزی مرکزی حیثیت کو دوسری جگہ قیام الناس بحوالہ صورت الماعدہ آیت ستیہ نو کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے گویا مکہ اہل اسلام کا بین الاقوامی گاہ ہے اور اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان وہاں ہر سال جمع ہوں اپنے رب کی عبادت کریں اور پھر وہاں سے دعوت حق کی عالمی پیغام رسانی کی منسوخ دعوت رسانی کی منصوبہ بندی کی جائے بیت اللہ کی اصل حیثیت یہی ہے باقی جو چیزیں ہیں اور اسی مقصد کے ذیلی اہتمام کے اجزاء ہیں چنانچہ حکم دیا گیا کہ پہلے جس طرح حج کے بعد باپ دادا کی عظمت بیان کرنے کا جذبہ لے کر لوٹتے تھے اب خدا کی عظمت بیان کرنے کا جذبہ لے کر حج سے لوٹو سورت البقرا آیت دو سو جو لوگ حج کو صرف زیارت سمجھتے ہیں اور حج کی تعداد بڑھانے کو کمال سمجھتے ہیں انہیں انہیں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول پڑھنا چاہیے جس کو ابو نعیم نے نقل کیا ہے مسلمانوں میں سے کسی گھر کے لوگوں کی خبر گیری میں ایک ماہ کروں یا ایک جمعہ یا جب تک اللہ چاہے یہ مجھے حج پر حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے اول اہل البیت من المسلمین شوہرا او جمعہ او ماشاء اللہ احب الا من حجہ بعد حجہ حلیت الاولیاء جل اول اس کام کے تسل کو یقینی بنانے کے لیے مزید اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ اب مرکز کو ایک محفوظ مرکز بنا دیا گیا حکم ہوا کہ یہ مرکز صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوگا جو خدا کی وفاداری کا اقرار کریں دوسروں کو یہاں آنے کی اجازت نہ ہوگی و عہد ابراہیم و اسماعیلا و واقفین بکرا آیت ایک سو پچیس ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں اور رکو و سجود کرنے والوں کے لیے مخصوص رکھنا اور اس کو غیروں سے پاک رکھنا اس مرکز کی معاشیات کے لیے حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں کو ثمرات یعنی زمینی پیداوار کا رزق عطا فرما صورت البقرا آیت 126 اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی ساڑھے چار ہزار برس سے یہ شہر مقامی طور پر غیر وی ذرا ہونے کے باوجود دہر قسم کی خوشحالی کا مرکز بنا ہوا ہے موجودہ زمانے میں عرب تیل کی دولت نے ثابت کیا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں مالک کائنات نے یہ اہتمام بھی کر دیا تھا کہ صنعتی دور انڈسٹریل ایج میں بھی یہ علاقہ اپنی زمینی پیداوار سے اتنی کثیر دولت حاصل کرے جو نہ صرف اس کی اپنی ضروریات کو بفراغت پورا کرنے کی ضامن ہو بلکہ دعوتی ذمہ داری کو بھی اعلیٰ ترین سطح پر انجام دے سکے ارضیات کے ماہرین اس کو جغرافی اتفاق ایکسیڈنٹ آف جغرافی قرار دیتے ہیں کہ دنیا کے تیل کے ذخائر کا تقریباً تہائی حصہ اسی زمین کے نیچے جمع ہو گیا جس کو جدید اصطلاح میں شرق استا شرق استا کہا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ خدا یہاں کے باشندوں کو زمینی پیداوار بال فاض دیگر ان کے قدموں کے نیچے ان کا رزق عطا فرماتا کہ وہ دوسروں کے محتاج نہ رہیں اور تیری عائد کردہ ذمہ داریوں کو ہر دور میں بحسن بخوبی ادا کرنے کے وسائل پا سکیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو امامت سپرد کی اور آپ کے بنائے ہوئے بیت کو خد العالمین رہنما رہنمائندہ مرعل العالمین را اور مسابت الناس مرجع و دمان شاہ ولی اللہ قرار دیا تو ان کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ دنیا بھر میں جو خدا کے وفادار بندے ہیں وہ اس مرکز میں آئیں اپنے امام سے ملے اپنی دینی و دنیاوی منافع کے لیے یہاں حاضر ہوں لی یشہد و امنا فالحم صورت الحج آیت اٹھائیس اور اسی کے ساتھ ہم نے خدا کی عبادت اسی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کریں سال میں ایک بار تمام دنیا کے نیک و کار بندے خدا کے مرکزی گھر میں آ کر اپنے دینی فرائض و مسائل غور کریں اپنے امام کے احکام کو سنیں اور سنت ابراہیم ابراہیمی کی تجدید کے لیے تیار ہو کر اپنے اپنے وطن کو واپس جائیں حج میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ ذریعہ ہیں خدا کے قریب اور اس کی نصرت حصول کا حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان یکجا ہو کر اپنے منافع دینی دینی کی دیکھ بھال کریں اور اپنے عہد کا محاسبہ کر کے اثر نو اس پر سرگرم عمل ہونے کے لیے تیار ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ملت ابراہیمی کو زندہ اور قائم کرنے آئے تھے آپ نے نہ صرف حج کے مراسم میں بگاڑ کو درست کیا بلکہ اس کو دینی مرکز بھی بنایا آپ حج کے موقع پر یہاں امر حق کا اعلان کرتے خود بہوالا خطبہ حجت الوداع دینی فرائض و احکام کو بیان کرتے ملی معاہدوں کو قبول اور فسق کرنے کا اعلان بھی اسی حج کے دن ہوتا اپنی امت کے لیے آخری گواہی بھی آپ نے حج کے موقع پر لی جب کہ اپنے خطبے کے بعد آپ نے فرمایا البلغت بلغت لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ منکرین حج کو آخری الٹیمیٹم دینا ہو ہوا تو اس کے لیے بھی اسی حج کے دن منتخب کیا و من اللہ و رسول رسول الناسی یوم الحج حج الاکبر صورت آیت آیتین اور اعلان کر دینا بڑے حج کے دن خدا اور رسول کی طرف سے آیت کے نزول کے وقت امام وقت یعنی پیغمبر مدینہ میں تھا مگر برات کا اعلان مکے میں حج کے دن کیا گیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مکہ اسلامی تحریک کا دائمی مرکز ہے ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ دین حجاز کی طرف سمٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف واپس آتا ہے بہوالہ مشکات باب الحتسام کتاب وسنا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مقام فضیلت بہوالہ صورت البقرہ آئے سینتالیس پر فائز کیا ہے یہ وہی چیز ہے جس کے لیے امت محمدی کے سلسلے میں خیر امت عمران آیت ایک سو دس کے الفاظ آئے ہیں بنی اسماعیل امت محمدی سے پہلے بنی اسرائیل کو اس مقصد کے لیے چنا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو امر حق سے آگاہ کریں بنی اسرائیل کا واحد فریضہ دنیا میں خدا کا گواہ بننا تھا جوش انسائکلوپیڈیا جل چھ صفحہ دو بنی اسرائیل پر خاص فرض عائد ہوا تھا کہ توحید توحید باری کی دعوت دیتے رہیں اور آفتاب پرستی مہتاب پرستی کو مہتاب پرستی کواکب پرستی کے خلاف جہاد کرتے رہیں صفحہ پانچ جب بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہزار پانچ سو بیس قبل مسیح سے ایک ہزار چار سو کے زمانے میں ان کی معاشیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی انتظام فرمایا یہ من و سلوا تھا جو نہایت آسانی سے بفراغت انہیں اپنی قیام گاہوں پر مل جاتا تھا انہیں حکم تھا کہ اس خدائی انتظام سے اپنے معاشیات لیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خدائی مشن کے لیے مصروف ہوں مگر وہ اس مصلحت کو سمجھ نہ سکے انہیں انہی کام و دہن کی لذتیں اور شہری زندگی کی آسائش یاد آنے لگی وہ حالت خیر کے مقابلے میں حالت ادنا کو ترجیح دینے لگے بلاخر انہیں مقام فضیلت سے معزول کر دیا گیا کیونکہ یہ خدا کی نظر میں اللہ کی نشانیوں سے انکار کے ہم مانی تھا وہ ادا کل تم یا موسال برا الامی واحد نا دا و عہد و عہد نا دال دال نا رب کا یخرج یخرج لنا یخرج لنا مما تم بت الرد مم بخلحا و قطف احا و فوم احا و ادس احا و بس لحا کالا اتستب دلون الدی ہوا ادنا بلدی ہوا خیر اح بتو مصرن ف الکم مسال تم و دھری بت علیہ و مسکن و با او من اللہ غالی کبھی انّا ہم کانو یکفرون بھی آیات اللہ صورت البقرہ آیت اکسٹھ اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ایک حل پر نہیں رہ سکتے بس اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے نکال دے جو زمین سے اگتا ہے ساگ ککڑی گیہوں مسور پیاز موسا نے کہا کیا تم چاہتے ہو ایک چیز جو ادنا ہے بدلے ایک آ, آ, آ, چیز کی جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں وہاں تم کو ملے گا تم مانگتے ہو اور ڈال دی گئی ان پر دلت اور محتاجی اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا عرب دنیا کو تیل کی جو دولت ملی ہے اس کی حیثیت ٹھیک وہی ہے جو نبی بنی اسرائیل کے من و سلوا کی تھی من و سلوا خدا کے دین کی گواہی دینے کی قیمت تھی اسی طرح تیل کی دولت اس لیے ہے کہ عالمی سطح پر اور اعلیٰ ترین کے مسائل اعلیٰ ترین انتظامات کے ساتھ خدا کا پیغام پہنچانے کا کام جو بڑی سے بڑی قیمت مانگتا ہے اس کو ادا کرتے ہوئے اس کام کو جاری رکھا جائے عالم عرب میں کعبے کو قائم کر کے اس علاقے کو دائمی طور پر اسلامی دعوت کا مرکز بنا دیا گیا ہے ایک طرف اس علاقے کے اندر ایسی تاریخی کشش رکھ دی گئی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ کھنچ کھنچ کر ہر سال وہاں لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں اسی کے ساتھ اس کو حرم حرم اور امن کی نسبت دی گئی ہے یعنی اس کے ارد گرد ایسے اسباب جمع کر دیے گئے ہیں جس کے بعد یہ علاقہ دائمی طور پر اہل اسلام کے قبضے میں رہے اور کبھی اس پر دوسروں کا سیاسی یا انتظامی قبضہ نہ ہونے پائے ان دو انتظامات کے بعد حیرت انگیز طور پر یہ تیسرا انتظام بھی کیا گیا ہے کہ اس علاقے کی اقتصادیات کو انتہائی محکم بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے تاکہ یہاں کے باشندے نہ صرف یہ کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے محتاج نہ رہیں بلکہ دین کے اعلان و اظہار کی وہ بڑی سی بڑی قیمت بھی ادا کر سکیں جو مختلف زمانوں میں انہیں اس سلسلے میں درکار ہوں گی